علي الشنابي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن الأنصاري عن شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي الأسقلاني عن الشيخ زين الدين بن إبراهيم التوفي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الأجاري عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الاول بن عيسى السنجري الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد داودي عن الشيخ عبد الله بن احمد السرخسي عن الشيخ محمد بن عن الشيخ محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشير فالبري عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالروحية ويقال القس مثل المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو جائر حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه كلمتان عجيبتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان سبحان الله الله وبحمده العظيم نحمده ونصلي محمد رسول نبی الکریم اللہ مسل محمد وعلى آل محمد صلی تعالیٰ ابراہیم اب ابراہیم محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس عزیز نے آپ کے سامنے ایک سند پڑھی ہے آپ نے بہت سو کو تو پتہ ہے یہ کیا ہے بہت سو کو شاید پتہ نہ ہو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو سلسلہ ہے اخذ حدیث کا اس کا طریق بتایا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مثلا نوٹ کی انہوں نے اپنے شاگرد کو بتائی انہوں نے اپنے شاگرد کو انہوں نے امام بخاری کو اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں محفوظ کر دی اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تیئیس سالہ زندگی میں جو کچھ آپ نے فرمایا آپ نے کیا وہ سب کا سب کتب احادیث میں محفوظ ہے محدثین نے انہیں اپنی کتب میں مدبن اور جمع فرما دیا ہے اور پھر محدثین کی ان کتابوں کو ان کے شاگردوں نے لکھا اور پھر ان کے شاگردوں نے لکھا یہ سلسلہ ہم تک پہنچ گیا ہے یہ امت محمد کی خاصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ایک ایک جملے کی سند موجود ہے ہم سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شرف دنیا میں کسی قوم کو کسی امت کو حاصل نہیں نہ علیہ السلام کی امت کو حاصل ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو حاصل ہے یہ صرف خاصیت ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دین نے قیامت تک قائم رہنا تھا اور یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں صرف چند عقائد نظریات کا نام نہیں ہے بلکہ انسانی پوری زندگی کو محیط ہے اس کا تعلق چاہے نظام حکومت کے ساتھ ہے اس کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے اس کا تعلق اپنے قائم اپنے مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ساتھ ہے اس کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور معاشیات میں پھر تجارات معاشیات میں زراعت معاشیات میں صنعتیں معاشیات میں دیگر دائرے جو بھی انسانی زندگی میں آتے ہیں ان سب کے لیے رہنمائی موجود ہے اور اسی بنیاد پہ ارشاد ہوا ہے اوتی تو جوام الکلم مجھے اللہ رب کریم نے جامع کلمے کہنے کی توفیق بخشی ہے اور قرآن مقدس میں بھی اسی اسلوب کو اپنایا گیا ہے عقائد کی درستی ہے کہ انسانوں کا تعلق اس ذات عالی کے ساتھ قائم رہے جس ذات عالی کے ساتھ پوری کائنات کا تعلق ہے یہ انسان کٹ نہ جائیں کائنات سے یہ علمی مخلوق ہے فلکیات میں اور یہ جو زمین کا مخلوق ہے یہ سب کا تعلق ہے اپنے مالک کے ساتھ پیدا کرنے والے کے ساتھ قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے اور سائنس آج اس کی اس کی تصدیق کر رہی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی سائنس کی تصدیق پیش کرنے کی لیکن حقیقت یہی ہے جو سب خل اللہ معافی سماوات و معاف لرس پوری کائنات وہ اللہ کی تشریح کہہ رہی ہے تو مالک کائنات کے ساتھ پوری کائنات کا تعلق ہے تو یہ انسان اور جن دو مخلوق ایسے تھے ان کا امتحان لے لیا اللہ نے خیر و شر کی دو استعداد بخش کے کہ یہ صحیح راستے پہ چلتے ہیں کائنات کے ساتھ ہموار ہو کے اپنے مالک کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرتے ہیں یا پوری کائنات سے کٹ کے برباد ہوتے ہیں یہ انسان اور جنوں کا امتحان ہو گیا ہے دو مخلوق کا باقی پوری کائنات اللہ کے ساتھ مربوط ہے تو میرے بھائیوں ہمیں جو دین اور شریعت دی گئی ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہترین اسلوب ہمیں دیا گیا ہے اور اس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ نہیں کہ ہم اس کو یاد کر لیں بلکہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو یہ درست ہوگا نتائج صحیح ہوں گے اس طرح زندگی گزارو گے تمہاری تباہی ہو جائے گی دنیا میں بربادی ہو جائے گی اور یہ آخرت کی بربادی ہو جائے گی یہ ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے قرآن مقدس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک پہلو پھر آگے سوچتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سالہ زندگی میں اس دین کو پیش فرماتے رہے جس کا نام ہے اسلام دین کسی ایک بات کا نام نہیں دین نظام حیات کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا مخصوص طریقہ اسلام ہے ان دین ان اللہ اسلام میں جب تک غیر الاسلام دینن فلئی یو تقبل میں دو جو اسلام کے علاوہ اپنا نظام زندگی ڈھونڈے گا اس کا اس کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا تو ایک اٹل ضابطہ دے دیا گیا پھر اس دین پہ رہ کے زندگی میں کیا کوئی مسائل در آتے ہیں یا نہیں آتے اس کے لیے ہم سب سے پہلا نمونہ جو ہمارے سامنے آیا ہے میرے خیال اس وقت جتنی بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں یا دنیا میں کسی کی حکومت ہے تو خلفۂ راشدین کا دور ہمارے سامنے ہے سب سے بڑی ریاست تھی وہ آخر ایک بڑی ریاست جو قائم ہوتی ہے اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں معاشی مسائل ہوتے ہیں ان میں تجارات کے ہوتے ہیں زراعت کے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑوں کے ہوتے ہیں گھریلو فسادات کے ہوتے ہیں شخصی مسائل ہوتے ہیں سب کچھ زندگی میں چلتا ہے بہت بڑی ریاست جو ہے اس کو چلانے والے انہوں نے کس طرح چلایا اگر اس منہج کو اس راستے کو ہم سمجھ لیں تو آج بھی کسی بھی خطے کی کے علاقے کو کسی زمین کے کسی بھی علاقے کو اس نہج میں چلایا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا اور قرآن مقدس نے اس کی شہادت دی ہے ان آتے ہے نہ کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر عظیم عطا کر دی ہے انا کل الکوثر کیا ہے کوسر ہمارے معروف معنی میں حوض کوسر ہے نہر کوسر ہے یہ کس کو ملتی ہے جو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق زندگی گزار کے گئے ان کو ملتی ہے تو بڑی کوسر جو دنیا میں پھیلائی گئی ہے وہ یہ کتاب و سنت ہی ہے ان آتا کل کوثر اس کا سیدنا ابن عباس جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ علم الکتابہ والحکمہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کر علم دے سمجھ دے ان کے شاگردوں کا فرمان ہے کہ الکوثر سے مراد قرآن ہے تو پہلی کوثر جو دنیا میں پھیلائی گئی ہے وہ قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے اس کا مقصد یہ بنا قرآن اور حدیث کے مطابق جو انسان اپنی انفرادی زندگی بنائے گا جو اپنی گھریلو زندگی بنائے گا جو اپنے علاقے کی زندگی بنائیں گے یا اپنی ریاست کو اس کے مطابق ہموار کریں گے ان کے ان کی زندگی کے مسائل میں پریشانیاں نہیں ہوں گی کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو حوض کوثر کا ایک گھونٹ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو اس کوثر کے گھونٹ پینے سے مسائل کیوں پیدا ہوں مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنے مسائل کو اپنی رائے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ بہت سی طبقات نے اس مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگوں نے جب اس منج سے وہ تھوڑے سے ہٹے مسائل پیدا ہو گئے پیچیدگیاں آ گئیں زندگیوں میں مشکلات آ گئیں آج بھی زندگی کی مشکلات کا حل اسی میں ہے ہم دیکھتے ہیں اس اسلامی بڑی ریاست کو چلانے والے کس نیج پہ سوچتے تھے معمولی مسائل سے لے کے بڑے سے بڑے مسائل میں ان کی طلب ہوتی تھی کہ اللہ کا اللہ کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا فیصلہ ہے یہی طلب ہوتی تھی اسلامی ریاست کے حوالے سے کہ خلیفہ کون بنے پہلا جھگڑا ہوا انصاری کہتے تھے اوس اور خضرت کے قبائل کہ ہم میں سے امیر ہونا چاہیے کہ ہم خدا میں اسلام ہیں اسلام کے محافظ ہیں پناہ دی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اس منصب پہ آئیں اور اللہ کے دین کو زمین پہ قائم کریں لیکن مہاجرین میں سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بلی خطبہ ارشاد فرمایا انہیں سمجھا دیکھو بھائیوں تمہارا حق ہم مانتے ہیں بالکل بجا تمہاری کسی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے مگر عرض یہ ہے کہ یہ ریاست کا معاملہ جو ہے نا اس کو جو چلانے والا بڑا آئے گا کیا قبائل عرب اس کے آگے جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے کیا اوس اور خزرت کے قبائل کو عرفی انداز میں یہ مقام حاصل ہے کہ عرب قبائل ان کے آگے جھک جائیں ان کا ان کے لیے یہ مقام نہیں تھا محدود لیکن قریش پوری عرب دنیا ان کے آگے جھکتی تھی وہ تو جہلی دور میں بھی ان کو جہاں جاتے اجازت تھی اور شتا کا سفر اور گرما کا سفر وہ ان کا ہوتا رہتا تھا قبائل اور رکاوٹ نہیں بنتے تھے دوسرے قبیلے کا کوئی آدمی اپنے قبیلے سے بہر گیا قتل ہو گیا تو قریش کو یہ مقام حاصل ہے کہ پوری دنیا عرب جو اسلامی ریاست کا کی بنیاد ہے اس وقت وہ تمہاری محتاطی قبول نہیں کریں گے مجھے یاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی حکمت کے تحت آپ نے فرمایا تھا المت و من قریش امام میرے بعد قریش میں سے ہوں گے جب یہ بات انصار کے سامنے آئی انہوں نے سر جھکا لی دیکھیے آج کل کی سیاست ہوتی تو ڈٹ جاتے کہ نہیں جی ہم خود دام تمہیں کیوں آنے دیں آگے دیکھتے ہو نا جھگڑے جس طرح چلتے ہیں لیکن وہ لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑے مسئلے کے حوالے میں اللہ کے رسول کی بات آئی سب جھک گئے اور سید بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی بیعت بے اتفاق ہو گئی اس پر اجماع ہو گیا امت کا یہ پہلا اختلاف تھا جس نے ہمارے سامنے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے کس نہج میں گزاری جائے اچھا ایک جزوی سا مسئلہ آیا جد کا کہ دادے کی وراثت میں اس کا کتنا حصہ ہے سید نبو بکر صدیق جیسی رائے کسی اور شخص کی ہو سکتی ہے فہم رسالت جو صدیق اکبر کو حاصل تھا میرے خیال دنیا کے کسی اور امتی کو حاصل نہیں ہو سکتا کانا عارفنا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول کی معرفت میں تمام صحابہ کرام سے بڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی رائے نہیں پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ یوں حل کرو مسئلہ انہوں نے فرمایا کہ یار مجھے یاد نہیں اس معاملے میں کوئی بات میں ساتھیوں سے پوچھوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ملے گی تو میں جواب دوں گا وہ نہ تو پریشان ہوئے کہ میں اتنا بڑا ہوں اور مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں آتا اگر آج کا کوئی مولوی ملا ہوتا وہ کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا لگا ہی دیتا لیکن وہ تو حقیقت پسند تھے نا وہ احساس کہتری میں مبتلا نہیں تھے ہم لوگ کے ساتھ احساس کیتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھو چھوٹا سا مسئلہ نہیں آیا اس کو نہیں حقیقت حقیقت ہوتی ہے انہوں نے فرمایا میں پوچھ کے بتاؤں گا ادھر ادھر سے پوچھا ایک ساتھی نے عرض کی میں نے سنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جد کے لیے سدس دیا تھا چھٹا حصہ دیا تھا سید ابو بکر صدیق نے نافذ کر دیا اسی طریقے سے جو بھی معاملات آتے مجر شورا میں آپ مطالعہ فرمائیے اس کے حل میں کسی کی رائے کو قابل اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا حالانکہ وہ بڑے اصحاب الرائے تھے ان سے بڑھ کر اصاب الرائے کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی یا قرآن مقدس کی آیت آتی جھک جاتے تھے چاہے ان کی انا کا مسئلہ ہی بیچ میں کیوں نہیں ایک شخص ہے عربی گمار انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے یار تیرا اس خلیف عمر کے کے ساتھ قریبی تعلق ہے تو اس کے مجلس شورا میں جاتا رہتا ہے کبھی مجھے بھی ساتھ لے جا بھتیجے نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت مانگوں گا تو میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میرے چچا آپ کی مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں میں بلا لاؤں ان کو سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے بلا لاؤ وہ تشریف لائے تو بات ہوئی بیچ میں کہنے لگے عمر یار تم انصاف نہیں کر رہے ہو ہمیں کچھ دے نہیں رہے ہو سیدنا عمر بڑے سٹ پٹایا اور خشمگین نگاہ سے اس کی طرف دیکھا وہ بتیجا بولا سمجھ گیا کہ اب کوئی اس کو سزا نہ مل جائے کہ غلط انداز اختیار کیا اس نے تو انہوں نے ایت پڑھی ول کا زمین ولافین الناس جہلوں سے معاف کریں ولکا زمینہ الغیزہ اللہ نے تعریف کیا ان عظماء کی جو غصہ پی جاتے ہیں اور چہروں سے اراد آر زن الجاہدین نا واقع بندہ ہے آپ ذرا اراد فرمائیں وہیں ٹھہر گئے کچھ نہیں کہا کانا بقا فن لکتاب اللہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں آ جاتا سید نمبر وہیں ٹھہر جاتے ہیں جس حد تک اسلامی ریاست کے چلانے کے حوالے سے معاملات ہیں مال کو جو چٹھیاں لکھتے تھے ان کا مطالعہ فرما دیں چٹھیوں میں کیا ہوتا تھا اپنی آرانی پیش کی جاتی تھی سید کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھ بھیجتے تھے اس طریقے سے اسلامی ریاست چلائی جا رہی تھی وہ سمجھتے تھے ریاست کے مفہوم کو ہم چند لوگوں کو چن کے مکنہ کا نام دیتے ہیں اور وہ اپنی اپنی بکواسیں کرتے رہتے ہیں اس کا نام قانون بنا لیتے ہیں یہ نہیں تھا سلسلہ قرآن اور حدیث میں جو ضابطے موجود ہیں ان سے ہٹ کے جو بھی کوئی بات کہے گا وہ غلط ہوگی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا انداز حکمرانی اسی طرح سیدنا عثمان اسی طرح سیدنا علی اسی طرح بعد کے بڑے دور تک جسے اللہ کے رسول نے خیر القرون کرنی سم الزین الزین یلون فرمایا سب میں یہی صورت حال تھی یہ جو بہمی مشاجرات ہوئے تھوڑے بہت ہلکے پھلکے جھڑکے جھگڑے ہو گئے تھے نا یہ مٹ گئے تھے چند دن کی بات تھی سیاسی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں برادریوں میں خون ریزیاں بھی ہو جاتی ہیں کٹائی بھی ہو جاتی ہے لیکن مکالمے کے نتیجے میں بات چیت کے نتیجے میں وہ ختم بھی ہو گئے بہرحال مسالت ہو گئی اور پھر امت پھر اسی نہج میں چل پڑی جس نہج میں پہلے تھے اور اس دوران میں بھی جو عمومی طرز زندگی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تجارت وہی تھی گھر کی زندگی اور معاشرتی طریقہ کار وہی تھا اور زراعت کے قوانین اور ضوابط وہی تھے معاش میں روزی کمانے کے ڈھنگ وہی تھے یہ تو بہمی سیاسی جھگڑے تھے ختم ہو گئے اس کو کوئی بہت بڑی بڑا وہ نہ دیا جائے کہ اس کو ہم خلفشار سمجھے اس لیے اسلامی ریاست میں چند دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا سارا معاملہ تو عرض یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاشی احوال کے حوالے سے ایک ان کا فرمان جامع ترمزی میں امام ترمزی لائے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے ان کا فرمان یہ ہے کہ ہماری اسلامی ریاست کے کسی بازار میں وہ شخص نہیں بیٹھ سکتا جو اسلامی نظام تجارت کو نہیں سمجھتا کتنی بڑی بات ہے جو شخص اسلامی نظام معیشت کو نہیں جانتا اسلامی نظام تجارت کو نہیں سمجھتا کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے ربا کیا ہے غیر ربا کیا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جس کو اس کا شعور نہیں اسلامی نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کے نقطہ نظر سے وہ ہمارے بازار میں بیٹھ کے روزی نہیں کما سکتے وہ پہلے تعلیم حاصل کرے علم حاصل کرے اس کے بعد تجارت کرے اس کے بعد بازار میں بیٹھے آج ہے اس حکم پہ عمل اسی لیے حرام خوری ہے اسی لیے ربا ہے اسی لیے بدماشیاں ہیں اسی لیے لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں اسی لیے ڈاکے پڑ رہے ہیں اسی لیے ساری خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں قوم نے تو پھر آئے اس منج پہ اس طریقے پہ جو جاری کیا تھا امام علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلاف راشدین نے لن آخر ہوا دل اما اللہ بما سالها بھی اول امت کے بعد کے طبقات تب جا کے درست ہوں گے جب پہلے طبقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈھنگ کہاں سے سیکھیں اس کے لیے کورس دیا امام بخاری نے اور ان کے شاگردوں نے آج کا مطالعہ یہی ہے اس پوری زندگی گزارنے کا اس پوری معاشرتی زندگی کا ان تجارات کا ان جھگڑوں کا لڑائیوں کا اور اسلامی ریاست کو چلانے کا جس میں فوج بھی آتی ہے جس میں پولیس بھی آتی ہے جس میں عدالتیں بھی آتی ہیں جس میں کاشتکار بھی آتے ہیں جس میں ہاری بھی آتے ہیں جس میں ذمہ دار بھی آتے ہیں جس میں گھر کا سربراہ بھی ہے جس میں بیٹیاں بھی ہیں جس میں بیٹے بھی ہیں سب آتے ہیں ان سب کے لیے رہنما عظیم کتابیں قرآن مقدس اور اس کی وضاحت اور تفسیر کتب احادیث ان میں سر فہرست امام بخاری کی الجام جو آپ کے سامنے جس کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے اس میں یہی کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ منج کیا ہے جس منج کو اپنا کے ایک ایک قوم مسلم بنتی ہے ایک ریاست اسلامی ریاست بنتی ہے وہ منج کیا ہے یہی بتایا گیا اس پوری کتاب میں اس کے قاضی کس طرح فیصلہ کریں کہاں سے فیصلے کریں اس کے مفتی فتوا دیں تو کس طرح دیں اس میں اپنی ذاتی رائے کوئی پیش کریں ناقابل قبول کسی بڑے امام کے اخبار کو سامنے رکھ کے اس کی مسلطیں اس کی علتیں اس کی اغراض ذہن میں رکھ کے یا کسی قانون قانون بنا کے اس پہ تفریحات سینکڑوں اور ہزاروں کریں ناقابل قبول چاہے وہ الخلاصہ میں ہے ظہیریا میں ہے فتح قاضی خاں میں ہے فتح علمگیری میں ہے یا کسی اور فتح میں ہے بزازیا میں ہے کسی میں بھی ہے ان کا اپنا اعتراف ہے کہ ہمارے اکابرین سے جو منقول ہے وہ اکابرین کے اقوال نہیں ہیں مزے کی بات یہی ہے ہمارے اکابرین کے اقوال تھوڑے سے تھے ان اقوال کو سامنے رکھ کے ان میں ایک ضابطے بنا لیے گئے ان ضابطوں کے تحت پھر آگے فروعات نکالی گئی ہیں اسے کہتے ہیں تخریج فی المذہب استمباد فی المذہب یہ ناقابل قبول ہے امام بخار اس کو قبول نہیں کرتے اس کے بجائے انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو مناہج ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے آئیے ذرا دو تین حوالوں سے مطالعہ کرتے ہیں اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فراہمی المسلمون شروع ہوتے ہیں بڑا جامع جملہ ہے بہت سے فت... فیصلوں میں بہت سے فتاوی میں یہ جملہ آپ کو کام آئے گا المسلم شروع تے ہیں آپس میں جو شرطیں طے کر لیں شرط حرام نہ ہو ممنوع نہ ہو اس کی پابندی ہر کوئی کرے معاملات میں یہ ضابطہ بہت کام کرے گا یہ فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ذرا ولا ال فی الاسلام کوئی ایسا کام کوئی ایسی تجارت کوئی ایسا طریقہ جس میں دوسرے کا نقصان ہے جائز نہیں درست نہیں آپ یہ سپیکر اٹھاتے ہیں لوگ سوئے پڑے ہیں آپ سپیکر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اونچی آواز سے یا ناجائز آپ کے لیے کوئی ثواب نہیں کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں اللہ پڑھتے قرآن ہے آپ لیکن مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں یہ کہاں پاک نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا ولا اللہ فی رفی آپ نے ایک مکان تیار کیا اس مکان کے اوپر دوسری منزل لے گئے اس پہ تیسری منزل لے گئے لیکن ہر طرف سے اس کو کھلا کر دیا اوپن جسے کہتے ہیں آج کل کھلا کر دیا اور دوسروں کے گھروں میں آپ جھانکتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا پردہ ختم ہوتا ہے آپ سے روکا گیا کہ آپ نہ کرو ایسے آپ کہتے ہو نیچے جی، میرا اپنا مکان ہے میں وہ اوپر آسمان تک چلا جاؤں میرا ہی ہے یہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کہ اللہ ذرا والا ذرا اسلام تم اپنے گھر میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا جس میں دوسرے کا نقصان ہے آپ اپنے گھر میں ایک ایسی ایک ایسا وہ چکی لگاتے ہیں جس کا شور ہے اور وہ شور پورے محلے والوں کو تنگ کر رہا ہے یا اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ سارے محلے کے لیے کن میں برباد کر رہا ہے عدالت میں کیس چلا گیا مسلم قاضی کے پاس کہ ان کو روکو ان کی فیکٹری کا جو سارا گند ہے وہ محلے کے لیے موزی بنا ہوا ہے تکلیف دہ بنا ہوا ہے قاضی کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کی اپنی فیکٹری بابا جس جی طرح استعمال کریں تم کرو تو روکنے والے یہی فیصلہ کرے گا نہیں قانون ہے لازارا رب اللہ حضرا الاسلام اس کو سامنے رکھ کے وہ منع کرے گا ان کو کیسا کام مت کرو جس طرح دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے دیکھیے ایک ہی ایک ہی فرمان ہے لاظر رولا فی السلام کتنے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں اس اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں لا فی الدین دین میں زبردستی نہیں چلتی امام بخاری کا استدلال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں امام بخاری نے کئی مواقع پہ اس جملے کو استعمال کیا ہے ایک آدمی نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا یہ چیز یہ بھینس تیری یہ مجھے دے فروخت کر میں پیسے دیتا ہوں وہ کہتا میں نہیں بیچتا ہے تو میری پسندید بھینس ہے میں نہیں بیچتا یا یہ مکان میرا پسندید ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا تو بیچ اس نے فروخت کر دیا امام بخاری کا نقطہ نظر کوئی بہ نہیں لا اکراف الدین یہ جملہ حاوی ہے بہت سے معاملات کو صرف عقائد کے حوالے سے نہیں عقائد کے حوالے سے بھی ہے ایک آدمی آپ کو گولی دکھا کہتا ہے کلمہ کفر کا ہے آپ کہہ دیتے ہو کوئی آپ کافر نہیں بنو گے مسلم ہو لا اکراف الدین اکراہ کام نہیں کرے گا کل مطمئن بلیمان اکرے ہوا ہے لیکن دل مطمئن ہے وہ مومن ہے کافر نہیں بنتا ایک آدمی کو کسی کے گھر میں گھس گئے گنڈے بدماش اور جا کے کہا بیوی کو طلاق دو ورنہ ابھی اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں ایک نہیں لاکھ طلاق ہے کیا بیوی کو طلاق آ جائے گی امام بخاری کہتے ہیں نہیں اکراف الدین دین میں اکراہ نہیں چلتا اب یہ قانون یہ ضابطہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کتنے فیصلوں میں آپ اس سے کام لیں گے آپ مفتی ہیں آپ سے آپ کے پاس لوگ فتوا لینے آتے ہیں اسی ایک جملے سے آپ ہزاروں مسائل حل کریں گے یہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے ڈھنگ بتائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے طریقے بتائے ہیں مثالیں دے دے کے بتایا ہے اسی انداز کے ایک آدمی ایک اور حدیث چلو مختصر کرتے چلیں و بندیا عملوں کا دام ودار دار و مدار نیت پر ہے اگر ایک عمل کی نیت نہیں ہے وہ عمل نتائج نہیں مرتب کرے گا آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اللہ کی طرف توجہ کلی طور پہ نہیں آپ نے کوشش بھی نہیں کی اللہ کی طرف توجہ کرنے کی کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں ڈھانچہ تو کھڑا کر دیا نماز کا لیکن نماز نہیں ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی انما لاما لو بن ایک آدمی نے کسی کو پکڑا کسی عورت کو اور اس سے کل میں لفظ کہلوا دیے کسی دوسری زبان کے جس کا معنی تھا میں قبول کرتی ہوں وہ کہتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ نکاح ہو گیا دو چار گنڈے بدماش ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں گواہ بنانے کے لیے اس سے لفظ کہلوا دیا میں تو کہ میں قبول کرتی ہوں اس کی زبان میں نہیں اسے اسے پتہ ہی نہیں بیچاری کو کسی اور زبان کا لفظ کہلوا دیا جس میں ہے کہ میں قبول کرتی ہوں تو بہت سے سیاڑے سیاڑے بہت سے کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا امام بخاری کہتا ہے کوئی نکاح نہیں ان مالامہ اور بن نیا جب اس کا قصد ہی نہیں ہے نیت ہی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نکاح میں رضا ضروری ہے اور وہ تو راضی اسے پتہ ہی نہیں میرا نکاح ہو رہا ہے کسی اور زبان کے لفظ مجھ سے کہلوائے جا رہے ہیں لا فی الدین دین میں کوئی اکراہ نہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چیزیں پیش کر کے ہمارے سامنے اظہار فرمایا ہے کہ دین اور شریعت تمہیں ملے گی تو اللہ کی کتاب میں ملے گی یا رسول پاک کی سنت میں ملے گی پوری کتاب میں یہ یہ طریق چلتا ہے اب ایک اختلاف ہوتا ہے امام قرآن پاک میں حکمر بم سو برو سے کم اپنے سروں کا مسا کرو اب شوافے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مسا کا مانا ہاتھ لگانا جس طرح مساط بل جدار دیوار کو ہاتھ لگا دیا اب ساری دیوار کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اب سر کو ہاتھ لگا دیا مسا ہو گیا کچھ ذہینوں نے کہا نہیں کم سے کم چوتھا حصہ ہونا چاہیے نہ سیاہ یہ بال لے ان پہ ہاتھ لگے گا تو مسا بنے گا امام مالک کہتے ہیں نہیں سارے سر کا مسا ہے اب اس کا فیصلہ امام بخاری نے کیا وہ باپ باندھتے ہیں بم و برو سے کم کا اس کے تحت حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث نے تو اس کا معنی جو بتایا وہ اور ہے نہ صرف ہاتھ لگانا ہے سر کو اور نہ ہی چوتھے سر چوتھے حصے تک ہاتھ پھیرنا ہے بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آگے سے شروع کرو باداب مقدم راسے سے ہی کفا ہو گدی تک لے جائے پھر وہاں سے واپس لائے اور پھر وہی لائے جہاں سے شروع کیا تھا یہ ہے مسور راس تو پورے سر کا مسا ہونا چاہیے تو حدیث سے تعین کیا قرآن مقدس کا مفہوم امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا تلقین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے معاملات کو جس میں نظا ہو جائے جھگڑا ہو جائے ردو دو اور رسول اللہ کی طرف لوٹاؤ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اسی طرح بہت سے مسائل آتے ہیں مثلا ایک آدمی گم ہو گیا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے اس پر امام بخاری باپ باندھتے ہیں خبر المفقود فی اہل ہی و ہی مفقود آدمی حکم خبر نہیں حکم حکم المفقود فی اہل ہی و ہی جو آدمی گم ہو جائے اس کی بیوی کیا کرے اس کے مال کا کیا جائے اب بیوی کے حوالے سے تو صرف انہوں نے ایک تابی کا فرمان پیش کیا ہے اس میں ہے کہ اگر امن کے دن ہے اور شخص گم ہو گیا تو وہ ایک سال انتظار کرے گی عورت ایک سال کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا کہ وہ نہیں مل رہا اور وہ مردہ قرار پائے گا اور چار مہینے دس دن عدت گزار کے وہ عورت اگر چاہتی ہے دوسری جگہ نکاح کر لے یہ تو عورت کا معاملہ ہو گیا امن کے دنوں میں اگر گم ہے زہر سال کے اندر اسے آ جانا چاہیے یا اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہے کیسا ہے مر گیا کھپ گیا زندہ ہے کیسا ہے اور اگر جنگ میں گم ہوا ہے لڑائی میں تو امام بخاری کے سامنے امام مالک کی کتاب تھی اس میں سیدنا عمر بن خطاب کا فیصلہ موجود ہے اور ایسے فیصلے اپنی رائے سے نہیں ہوتے تھے اس میں ضرور رہنمائی ان کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے ہم صحابہ کرام کے حوالے سے یہ زوم رکھتے ہیں کہ وہ ایسے فیصلے اپنی رائے سے نہیں دیتے تھے ان کے سامنے ضرور اللہ کے رسول کی کوئی بات تھی اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اڑھائی سال کی مدت چھوٹے بچے کے لیے رضا کی مدت ہے ہمارے امام کے پاس اس کی کوئی دلیل ہوگی قرآن میں اگرچہ دو سال ہے وہاں اگر اس نے زن پیدا کیا جا سکتا ہے ایک امام کے حوالے سے تو سیدنا عمر کے حوالے سے کیوں نہ ہم یہ زوم پیدا کریں دل میں یہ یقین کریں کہ واقعی ان کے سامنے کوئی حدیث رسول ہے اور صحابہ کرام کے سامنے یہ فیصلہ ہوا اور پھر ان کے بارے میں علیہ سنتی و سنت الخلفاء راشدین المحدین بھی ارشاد ہو چکا ہے یہ سب باتیں بتاتی ہیں امام بخاری اسی بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ امن میں ہے تو سال اور امن میں نہیں جنگ میں گم ہوا ہے تو پھر چار سال اس کے بعد چار مہینے اور دس دن عزت گزارے اور عورت دوسری جگہ چلی جائے یہ تو ہوا اس کے اہل کے بارے میں فیصلہ حکم حکم المفقود فی آدھی و مال ہی اور اگر ہاں، اس کا مال اس بارے میں امام بخاری نے حدیث لوکاتا پیش کی ہے کہ ایک شخص کا مال تمہیں کہیں مل گیا گم شدہ مال مل گیا تو آپ اسے اٹھا لو اور اگر مالک آ جائے تو اس کو دے دینا اب اس حدیث سے اس کے مال کا حکم نکالا یعنی اس کا مال لوکتا کے حکم میں چلا جائے گا یہ کیاس فرما رہے ہیں لوکتا کے مال میں مالک کا پتہ نہیں ہوتا اور یہاں بھی مالک کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے مر گیا کھپ گیا زندہ کیسا ہے تو پھر و وراثت کے انداز میں عارضی طور پہ اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے مال کو اگر آ گیا تو واپس ہو جائے گا نہ آیا تو ان کا حصہ وراثت ان کو مل گیا جس کا حق تھا حق بھاگدار رسید اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے رہنمائی قوم کہ اپنی رہنا اختیار کرو اپنی آرا پہ نہ چلو بلکہ اس معاملے میں سراہتن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ جات کو سامنے رکھو اچھا یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تراج میں ابواب کے حوالے سے تبیب فرمائی ہے اس میں پھر افہام کے جتنے ترک انسانی کلام میں موجود ہیں سب کو استعمال کیا ہے ہم اپنی بات سمجھانے کے لیے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اور ہماری بات میں سے جو بات نکل سکتی ہے وہ سب ہماری بات سمجھی جاتی ہے جب ہم عام عرف میں یہ سمجھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی آپ کی باتیں ان میں چاہے سری عبارت ہے جو سراتن ایک چیز کو سامنے رکھ کے فرمائی گئی چاہے اس کے لفظوں میں سے ایک بات نکل رہی ہے یا اس کے معنی میں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے یا اس کا اقتضا ہے یا کلام کے فہوا اور روش سے ایک بات نکل رہی ہے یا کلام کا ایما ہے کسی مفہوم کی طرف سارے معتبر ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایما بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ انہیں عصمت میں اللہ حاصل ہے اللہ کی طرف سے تحفظ حاصل ہے غلطی نہیں ہونے دیتا اللہ رب کریم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان کو تو یہ منصب دیا گیا ہے لقت کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت ناسنا اس و حسنا تبھی بنیں گے کہ آپ کی ہر بات قابل عمل ہوگی اللہ یہ کہ فرما دے اس پہ عمل نہ کرو وہ اور بات ہے اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلا دیکھو کھجوروں کی تعبیر کا آپ نے حکم دیا صحابہ کرام نے تعبیر فرمائی اور پھل کم ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا ہاں یہ پھل کم کیوں ہو گئے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تعبیر نہیں کی تھی آپ کے فرمان کی وجہ سے آپ نے فرمایا بھائی میں جو دنیاوی تجربے کی بات کروں نا اس میں تم اپنے تجربات پہ چلو اور جو زندگی گزارنے کے طریقے بتاؤں اس میں میرے حکم کی تعمیل کرو اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس حدیث پہ عمل کیا صحابہ کرام نے تو پھر تکلیف نقصان میں آئے تو معلوم ہوتا ہے ہر بات قابل عمل نہیں ہوتی لیکن غلط ہے تنقید اس لیے کہ بات سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور جو مدبر ہے نا وہ حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عملی تجربے کے ذریعے ان کو بتایا پورے جو تجربے ہیں زمینی تجربے مثلا اس زمین میں فلاں چیز پیدا ہوگی یا کپاس جنوبی پنجاب میں صحیح بنتی ہے کپاس کاشت کرو اور اپر پنجاب میں اوپر والے پنجاب میں چونکہ چاول اچھا بنتا ہے وہاں چاول کاشت کرو وہاں اگر آپ نے کپاس کاشت کی تو کپاس صحیح نہیں بنتی سندھ میں کھجوریں بہترین پیدا ہو رہی ہیں یہاں کھجور کے باغ لگاؤ کیلا یہاں اچھا بنتا ہے یہاں کیلے کے باغات لگاؤ یہ تجربے کی بات ہے اس حوالے سے آپ نے ایک سال کا تجربہ کرا کے لوگوں کو یہ فارم کا ایک انداز ہے وہ سمجھانے والے کی مرضی چاہے سراہتم کہہ دیتے یا عملی تجربہ کرا کے آپ نے اظہار کر دیا کہ یہ تجربے جو ہیں نا تمہارے اس میں تمہیں کتاب و سنت کی براہ راست حوالے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں اپنے تجربوں پہ عمل کرو البتہ اس میں حقوق کا معاملہ ہے تو حقوق کو غصب نہیں کر سکتے مثلا یہی زمین ہے اس میں اگر تم نے ایک بالشت زمین پہ کسی کا قبضہ کیا ناجائز تو یہ زمین سات تہوں تک اٹھا کے تمہاری گردن پہ رکھی جائے گی پچاس ہزار سال کے لیے یہ بات آپ نے فرما دی سراہتن تو وہ عملی تجربے سے آپ نے ایک مسئلہ بتا دیا ہے افام کا ایک طریقہ ہے یہ بھی چاہے آپ اسی وقت فرما دیتے وہاں عملی تجربے سے آپ نے بات کا اظہار کر دیا ہے تو یہ عرض میں کر رہا ہوں کہ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز سے حکمت عملی سے ادو اللہ سبیل رب کا بھی رکما بل معطلا اس طریقے سے اللہ کے سبیر کو ظاہر کیا ہے امام بخاری اپنے ابواب میں پھر عجیب طریقے اپناتے ہیں یہ سارے طریقے جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں یہ موجود ہیں اس لیے آپ مثالیں ماشاءاللہ پڑھتے رہے ہو اساتذہ گرامی قدر آپ کو بتاتے رہے ہیں میں صرف اس میں حصہ ڈال رہا ہوں ثواب کمانے کے لیے ورنہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہی صالح ولست تو میں لال اللہ حضرت کو نہیں صلاح امام بخاری ایک باپ باندھتے ہیں کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو یہ افضل ہے باب ہے فجر کی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو یہ افضل ہے آزم اجر ہے حدیث آگے پیش کی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آزم اجر میں اس شخص سے جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اب باب کچھ ہے حدیث کچھ ہے نادان سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کو باب بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ باب کچھ بنا دیا حدیث کچھ دے دی باب ہے صبح کی نماز کا حدیث دے دی شاہ کی نماز کی اور سچ کم گم آن صحیح و آفت من الفامی سکیمی تو بیماری یہی ہے فام سکیم کی امام بخاری نے بالکل صحیح کہا آپ ذرا غور فرمائیں صبح کی نماز میں جو شخص جماعت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے نیند ختم کر کے آیا ہے نا اور جو عشاء کی نماز جماعت کی انتظار کرتا ہے وہ بھی تو نیند کو ختم کر رہا ہے جلدی نہیں سو رہا وہاں بھی نیند کو ختم کر کے نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ یہاں بھی نیند سے اٹھ کے آتا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس بات میں تو دونوں برابر ہو گئے نا تو دلیل صحیح نہ بن گئی نہیں سمجھ آئی بات دلیل صحیح بن گئی ہے کیونکہ عشاء کی نماز میں ایک آدمی جو اکیلا پڑھتا ہے وہ اس کے بعد سو جاتا ہے اور جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کی نیند اڑ گئی تو نیند کی قربانی کر کے وہ جماعت پا رہا ہے اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پاتا ہے وہ تو نیند کی قربانی کر کے صبح کی نماز پا رہا ہے یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم سوئے پڑے ہیں نیند کی قربانی نہیں کر رہا بھی بعد میں چلو اٹھیں گے نماز پڑھ لیں گے یہ اجر نہیں ملے گا اس کو صرف نماز کی ادائیگی شاید ہو جائے لیکن اجر اعظم اجر تبھی بنے گا جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نیند اڑائیں جس طرح عشاء کی نماز میں نیند اڑانا ثواب ہے اسی طرح صبح کی نماز میں بھی نیند اڑانا ثواب ہے اس حوالے سے امام بخاری یہ باب لے آئے ہیں اچھا ایک اور صرف مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ باپ کتاب السید امام بخاری لائے ہیں شکاریات کا باپ اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ کتنی جامع کتاب ہے یہ نام اس کا الجامع صحیح ہے شکاریات کے حوالے سے بھی مسائل موجود ہیں یہ بھی زندگی کا ایک ایک حصہ ہے بہت سے لوگ شکار کھیلتے ہیں اس کے کیا ضابطے ہونے چاہیے کیا قانون ہونے چاہیے کس چیز کا شکار جائز ہے کس کا شکار ناجائز ہے خنزیر کا شکار حرام ہے اور حلال چیزوں کا شکار حلال ہے کتوں کو آپس میں لڑانا حرام ہے شکاری کتا گھر میں رکھنا حلال ہے یہ سارے مسائل کتاب و سید میں امام بخاری لائے ہیں اور محدثین سارے ہی لاتے ہیں اچھا کتاب سید میں ایک باب آندہ امام بخاری نے کستوری کا کستوری کا باب اب بات ہے شکار کی باب بن گیا کستوری کہاں خوشبو کہاں شکار اور مزے کی بات ہے اس کستوری باب میں حدیث جو پیش کی ہے وہ بھی عجیب ہے حدیث میں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کے جسم سے خون ٹپکتا ہے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا نا اس کا خون اسی طرح ٹپک رہا ہوگا وہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی مہک اور خوشبو کستوری کی ہوگی یہ ہے حدیث اب باب کستوری میں یہ حدیث دے گئے مطابقت کیا ہے مطابقت یہ ہے کہ کستوری استعمال کرنا حلال ہے جائز ہے کیوں اگر حلال نہ ہوتی تو شہید جو عالی ترین منصب کا حامل شخص ہے اس کے خون کو اس کے ساتھ تشمی نہ دی جاتی معلوم ہوتا ہے کستوری پاک ہے معلوم ہوتا ہے کستوری پاک ہے کیونکہ شہید اور شہید کا خون یہ پاک ہوتے ہیں اعلیٰ ترین منصب پہ فائد ہو گئے ہیں وہ جن کو اللہ پاک نے عظیم ترین مقام دیا ہے تو ان کے خون کو تشبیح دی گئی ہے کستوری کے ساتھ تو کستوری حلال ہوئی نا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کستوری کے باب میں کیوں یہ حدیث لائے دوسرا مسئلہ کہ شکاریات میں کیوں اس باب کو لائے دوسرا مسئلہ یہ ہے اب یہ پیچیدہ ہے اس میں پھر تنقید کرنے لگے یار کہ امام بخاری کو باب باندھنے کا طریقہ نہیں آتا بات وہی کم میں نے و من الفامی سکین جو مس کا نا کستوری یہ ہرن کی ناف سے برآمد ہوتی ہے ہرن کی ناف کے ساتھ ایک جلی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے اصلی کستوری جو قدرتی اور فطری طور پہ وہاں پیدا ہوتی ہے انتہائی خوشبودار بڑی قیمتی جب وہ حلال ہو گئی اس کا استعمال حلال ہو گیا تو ہرن کا شکار جائز بنے گا یا ناجائز بنے گا تو اس لیے کتاب و سید میں لے آئے ہرن میں وہ پیدا ہوتی ہے تو پھر ہرن کا شکار حلال ہو گیا نا اس لیے کتاب و سید میں بتا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہرن حلال ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کا عظیم ترین مقام ہے اسلامی دنیا میں کہ کوئی بھی مفتی کوئی بھی قاضی جو اسلامی نظام ریاست کے تحت کام کرنا چاہتا ہے اس عظیم کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اب کتاب البیو میں وہ تجارات کے مسائل یہاں حل کرے مزارہ میں مزارت کے مسائل حل کرے احکام میں حکمرانی کے مسائل حل کرے قدر میں عقائد کو درست کرے رد البدع میں مبتدعین کا رد سمجھے نام کسی کا نہیں لیا حضرت امام نے کتنا عظیم مقام تھا ان کا کسی کا نام نہیں لیتے لیکن تردید سب کی کر جاتے ہیں عقائد بد کو مسترد فرماتے ہیں اور درست لین دے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے اب سوال ایک رہے گا کہ جو سندیں دی ہیں ان کا کیا معیار ہے اس حوالے سے میں عرض کروں کہ اس کا بھی اعلیٰ ترین معیار ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے طبقے میں جتنے محدثین ہیں جتنی سلاسیات بخاری کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں حتیٰ کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ ان سے اوپر کے طبقے کے استاد ہیں امام بخاری کے ان کے پاس بھی اتنی سلاسیات نہیں جو امام بخاری کی کتاب میں ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ پوری اسلامی ریاست میں گھومے تھے اور عالی سے عالی ترین صنعتوں کو تلاش کیا تھا ان میں ان کو بیس سے اوپر سندیں ملی جو عالی سلاسیات کہلاتی ہیں یعنی امام بخاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں صرف تین واسطے تو یہ ایک بڑی تعداد ملی ہے تو پہلا کام جو امام بخاری کی اس عظیم کتاب میں ہمیں ملتا ہے وہ سند کا علم ہے بلندی ہے پھر جو روات ہیں ان روات کا اپنا ہی ایک مقام ہے زہری کے جتنے شاگرد ہیں ان میں جو اعلیٰ ترین طبقے کے ہیں ان کی روایتیں آئیں گی اسی طرح دیگر بڑے بڑے اکابر محدثین ان کے جو شاگرد اعلی ترین ہیں ان کی سندیں اس میں آئیں گی امام مالک کتنے عظیم تھے ان کے ایک شاگرد امام شافی بھی ہیں قطعبہ بھی ہیں اور بھی کافی سارے ہیں ابن قاسم وغیرہ امام بخاری امام شافی کی روایتیں نہیں لاتے کیوں امام شافی کو خود نہیں ملے وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے ان کے شاگردوں کو ملے ہیں تو امام مالک اور امام بخاری کے درمیان دو واسطے بن جاتے ہیں سند نازل ہو جاتی ہے سند صحیح ہے وہ بھی ایک امام کی سند ہے لیکن وہ لوگ نہیں رہتا امام بخاری کو مطلوب تھا وہ لوگ وہی روایتیں جو شافی کے شاگرد کے حوالے سے ملی جو اپنی دوسری کتابوں میں دے گئے لیکن صحیح بخاری میں نہیں لائے کیوں اس لیے کہ وہی حدیثیں امام مالک کی ایک واسطے سے ان کو مل گئی ہیں صرف ایک واسطے سے تو سند کا علم مطلوب تھا امام بخاری رحمہ اللہ کو پھر جو روات ہیں وہ اعلیٰ ترین طبقے کے روات ہیں جس طرح میں نے عرض کی کہ زوری کے تلامزہ میں جو اعلیٰ طبقے کے تلامزہ انہیں کی روایت صحیح بخاری میں آئے گی اور پھر روات ایسے کہ جو تام ضبط ہیں عادل ہیں مدلے سے نہیں اگر کسی مدلس صادق کی روایت لائے ہیں تو تصریح سما کی موجود ہے یا صحیح بخاری میں موجود ہے یا پھر کسی حدیث کی عظیم کتاب میں موجود ہے چلو ایک مثال اس کی بھی پیش کر دیتے ہیں امام بخاری رحم اللہ ایک حدیث لائے ہیں ساتھیوں کی ضیافت تباہ کے لیے صحابہ کرام کی محبت تاکہ زندہ ہو جائے اس حوالے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ایک دن ایک پہاڑی کے اوپر ہے ہی او زما پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہوئے پہاڑی میں حرکت پیدا ہو گئی خوشی سے جھومنے لگ گیا پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے کہ وہ جانتے تھے کون ہستی میرے اوپر ہے آپ نے فرمایا اس کن ماں علیہ اللہ نبی و صدیق و شہیدان عہد سکون کر یار آرام کر تیرے اوپر ایک اللہ کا عظیم نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں تین جگہ آئی ہے مناقب ابی بکر میں مناقب عمر میں مناقب عثمان میں رضی اللہ عنہ تین جگہ یہ حدیث موجود ہے تو بات عہد کی تھی عہد کو معرفت تھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عہد نام ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ محبت صرف مانوی نہیں حقیقی ہے حقیقت پیار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد سے اور عہد کو بھی اپنے شجری انداز میں محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ جانتا تھا آپ کو پہچان تھی اس کو پتھروں کو بھی آپ کی معرفت حاصل تھی آپ نے فرمایا ہے نا کہ میں مکہ میں ایک چٹان کے پاس سے گزرتا تھا جو ہی قریب سے جاتا وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ جو اس چٹان کے پاس سے میں گزرتا اس کی طرف سے مجھے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ تو تین مقام پہ امام بخاری یہ روایت لائے ہیں سند ہے سیدنا انس ان سے بیان کرتے ہیں قطع ان سے بیان کرتے ہیں سعید بن ابھی اروبا نیچے صنعت امام بخاری کا ایک استاد ہے نیچے امام بخاری ہے اور سعید بن ابو اروبا سے نیچے صنعت پھیل گئی ہے موتی میں اب مدار سنت یہ تین اوزما ہے اس روایت کی صحت موقوف ہے انہیں تین پہ اگر یہ صادق ہیں کیونکہ نیچے تو پھیل گئی ہے روایت اگر یہ ٹھیک ہیں تو روایت درست ہے اگر یہ غلط ہے تو روایت غلط سید انس تو وہ ہیں جو انس ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو سال تک خدمت اقدس کرتے رہے اور حضر و سفر میں آپ کے قریب رہے اور صحابی رسول ہیں ان کی عظمت کے تو کیا کہنے اور قطادہ یہ تابین میں اس بڑے تابین میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن ان کا ایک عیب تھا تدلیس کر جاتے تھے اپنے بعض اوقات استاد کا نام جس سے روایت سنی وہ چھوڑ جاتے اوپر والے کا نام لے لیتے اور اس سے بھی سما ہوتا تھا اسی کو کہتے ہیں یہ بعض اوقات کر نقص تھا ان کے لیکن وہ اس بنا پہ نقص تھا کہ ان کے تلام تھا کو پتا ہوتا تھا کہ میں یہاں یہ کام کر رہا ہوں اوپر والے کا نام لے لیا نیچے والے کا نام چھوڑ دیا تو قطادہ نے یہاں تصری سما کی کی ہے صادق تھے سما کی تصریح موجود حد سنی انس کہتے ہیں مجھے انس نے حدیث بیان کی ہے وہ تو نکل گئے قطع کی روایت صحیح بن گئی سعید میں نہ ابھی اروبا تینوں جگہ انس سے بیان کرتا ہے اور وہ بھی مدلس ہے اب اعتراض اسی پہ آ گئے ایک رافضی نے میرے اوپر یہی اعتراض کیا تھا کہ تم بڑے بنے پھرتے ہو ابو بکر عمر اور عثمان کی فضیلتیں بیان کرتے یہ کہ تیرے اوپر شہید ہے یا دو شہید صدیق ہے دو شہید ہیں یہ تو روایتی ضعیف ہے میں نے کہا یار بخاری میں حیا کر کہنے کا چاہے بخاری میں میں کیا مانوں بخاری کو زئی پھر روایت ڈٹ گیا وہ ہمارا ایک انصاری ہے جلال پور میں پڑھا لکھا ہے اور اور جال کا واقف ہے ویسے مطالعہ اچھا خاصا ہے میں نے کہا بھائی اچھا میرے سامنے یہ بات سب سے پہلے آئی تھی اللہ مجھے پہلے اس بارے میں اس طرف ذہن نہیں تھا لیکن بخاری میں مجھے اعتماد تھا کہ بخاری بغیر تصری سما کے روایت نہیں لائیں گے مجھے اس کا یقین تھا جس طرح دوپہر کے وقت سورج کا یقین ہوتا ہے تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ تصری سما کی میں دکھاؤں گا یا تصریح سما یا متابات سے بیان کرنے والا دوسرا راوی دکھاؤں گا میں یہ نہ دکھا سکا تو سعید کی میں تصری سما دکھاؤں گا تجھے پھر مان لے گا کہنے ہاں، پھر مان لوں گا وہ کہتا ہے میں تو ایک کتاب لکھ چکا ہوں اس میں میں نے تنقید کی ہے اگر آپ دکھا دیں گے میں جا کے کاٹ دوں گا اسے میرا اعتراض ختم ہو جائے گا میں نے ایک لڑکے سے کہا صاحب بیٹھے پڑھ رہے تھے میں نے کہا یار مسرت احمد اٹھا لاؤ یہ ام ام ام ہے ہے ماں کتب ستہ کی اس میں لازمن کچھ نہ کچھ چیز ملے گی سید کی مسرت تلاش کی میرے خیال دوسرے ہی صفحے میں شوبا ان کا لکھا ہوا اسی روایت میں امام احمد بیان کرتے ہیں بن سعید سے وہ شوبہ سے وہ قطادہ سے وہ سیدنا انس سے تو میں نے کہا بھائی یہ شوبہ کی روایت ہے شوبہ تو تو غیر متلس ہے اور مطابع بھی ہو گیا سعید بن ابی عروبہ کا اور قطادہ کی تصریح تو ویسے بخاری میں ہی موجود ہے اور شعبہ بغیر تصریح کے قطادہ کی روایتیں لاتے ہی نہیں اب تو مان وہ فوراً سر جھکا لیا اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے روایت صحیح ہے میرا اعتراض ختم ہو گیا میں اپنی کتاب سے اس کو اڑا دوں گا اس نے کتابیں لکھی ہیں ہمارے خلاف بڑی زبردست اس میں اس نے یہ تنقید نہیں لکھی پھر الحمدللہ تو اس سے ہم امام بخاری کی عظمت کے قید ہوتے ہیں مسند احمد امام بخاری کے سامنے وہ چاہے بخاری میں تصری سما نہیں پیش کر گئے ویسے آپ بعض محدثین کے نزدیک تو سعید بن ابی اور مدلسین کے ان طبقات میں جن پہ اعتراض کم ہی ہوتا ہے یہ بات بھی اپنی جگہ لیکن پھر بھی مدلس تو ہے تنقید ہو سکتی ہے کوئی ڈٹ جائے ضد کر لے ہم اس کو منا نہیں سکیں گے لیکن مطابع موجود ہے شعبہ اس بنا پہ اعتراض ختم ہو جائے تو امام بخاری کے سامنے ہے ماں مسند احمد اس حوالے سے یہ روایت دے گئے اپنی کتاب میں امام بخاری کی تو عادت مبارکہ ہے کہ ایک باپ باندھتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے باپ کو تائید کرنے والا لیکن اسی حدیث میں یا بخاری کی دوسری جگہ کوئی لفظ ہوتا ہے جو اس باپ کے مطابق ہے یا کسی حدیث کی کتاب میں لفظ زید ہوتا ہے جو اس باب کے مطابق ہے اس سے استدلال کر جاتے ہیں اور یہ اعتماد کرتے ہیں تلامزہ ان کے تلامزہ تو مہر تھے ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ میرے پڑھنے والوں میری کتاب کے پڑھنے والوں ذرا اپنے دماغ سے بھی کام لو تشہیز اذہان اسے کہتے ہیں اپنے دماغ سے بھی کام لو کہ میں باب باندھ رہا ہوں حدیث پیش کر رہا ہوں حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے باب کے لیے لیکن اسی حدیث میں اسی سند میں اسی متن میں لفظ موجود ہیں دوسرے روات کے وہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں یا بخاری میں تمہیں مل جائیں گے یا مسند احمد میں مل جائیں گے یا کسی حدیث کی کتاب میں مل جائیں گے یہ طریقہ عام ہے صحیح بخاری میں لوگ یہاں بھی اعتراض کر جاتے ہیں کہ دیکھو بخاری کے باب اور اس کی حدیث میں مطابقت نہیں ہے حالانکہ امام بخاری کے سنی ان کے طرز فکر سے نا کی بنا پر یہ بات ہو جاتی ہے ذرا نقد امام دار کتنی کے حوالے سے ایک بات ہو جائے ایک مثال کے ذریعے امام ترمزی اور امام دار کتنی دونوں نے ایک نقد کیا ہے حدیث آتی ہے سیدنا ابن مسعود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے تین بٹے تلاش کر کے لاؤ وہ دو بٹے لے آئے ایک لید لے آئے شہری لوگ شاید لید نہ سمجھے انہوں نے لید نہ دیکھی ہو دیہاتی سمجھتے ہیں پیش کر دی آپ نے لیڈ پھینک دی آپ نے فرمایا یہ استعمال کے قابل نہیں بٹے رکھ لیے فرمایا اتنی بغیر اور لیا یہ ہے حدیث اس کی صنعت ایک امام بخاری نے دی ہے ایک امام ترمزی نے دی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس حدیث کی صنعت میں اضطراب ہے ابو اسحاق ہاک اس کی صنعت میں وہ مختلط ہو گئے تھے اختلاط کے بعد وہ کبھی کسی طرح بیان کر جاتے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح محدثین کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی روایتوں میں اختلاط ہے انہوں نے مسترد کر دیا ان کی روایتوں کو کہ ابو شاہ کی روایتیں مسترد ہیں البتہ وہ شاگرد جو اختلاط سے پہلے پڑھ گئے ہیں ان کی روایتیں درست ہیں کیونکہ وہ اختلاط سے پہلے کی روایتیں ہیں اب تقریباً چار سندیں دی امام ترم جی نے ان میں امام ترم جی ایک سند کو ترجیح دیتے ہیں اگر مسترب مسترب السند روایت کی کسی ایک روایت کو کرائن کی بنیاد پہ یا دلائل کی بنیاد پہ ترجیح مل جائے تو وہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے وہ اضطراب مجھے پہ ذوف نہیں رہتا امام ترم جی نے یہی کیا ہے انہوں نے کہا میری نظر میں روایت اسرائیل ان ابی صحاق ان ابی عبیدہ ان ابن مسعود یہ درست ہے کیونکہ اسرائیل کی تائید قیس کر رہا ہے مطابع موجود ہے تو یہ دو آدمی ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں ابو اسحاق روایت کرتے ابو عبیدہ سے اور وہ ابن مسعود سے لہذا میرے نزدیک صحیح یہ ہے لیکن میرے استاذ کی ترجیح اور ہے امام بخاری امام ترمزی کے استاذ ہیں جامع ترمزی میں جگہ با جگہ کالا محمد کالا محمد کہہ کے ان کی آرا کو پیش کرتے ہیں اپنی تائید میں یا مسئلے کے اظہار میں وہ فرماتے ہیں اس موقع پہ میں اپنے استاد کی تصدیق نہیں کر سکتا انہوں نے ترجیح دی ہے اپنی جامع میں یہ جامع ترمزی کے اندر لفظ موجود ہے انہوں نے جو روایت جامع ترمزی میں دی ہے وہ زہیر ان ابی سعد ان عبد الرحمان بن اسود انل اسود ان بن مسعود اس روایت کو وہ جامع بخاری میں لائے ہیں اس کا مقصد یہ بنا کہ امام بخاری کی نظر میں راجے سند وہی ہے لیکن میری نظر میں وہ راج سند نہیں اس وجہ سے کہ زہیر اکیلا ہے اس وجہ سے کہ متاخر ہے اختلاط کے بعد پڑھا ہے اس وجہ سے کہ اسرائیل کی تائید دوسرے رواج کیس نے کی ہے تو یہ وجوہ ترجیح ہے میری نظر میں جن سے میں اپنے استاد کی مطابقت نہیں کرتا بعض لوگ تقلیدی ذہن کہتے ہیں نا محدثین میں تھا یہ نہیں تھا ہر جگہ امام بخاری سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اس موقع پہ تردید کر گئے کہ ان کی ترجیح درست نہیں ہے جامع بخاری میں اب ہم سوچتے ہیں ان دو میں س... دو میں کس کی ترجیح درست ہے بعد کے جتنے محدثین آئے انہوں نے مزید ریسرچ کی ان کو پتا چلا کہ زہیر اقدمین میں سے ہیں اسرائیل بعد کا ہے امام ترم جی کو صاحب ہوا اس موقع پہ اسرائیل بعد کا ہے امام بخاری اسرائیل کی روایتیں متابت میں لاتے ہیں اکیلے کی نہیں لاتے لیکن زہر یہ متقدمین میں جو اختلاط سے پہلے ابو اساق کے پاس پڑھ کے گئے تھے ایک بات دوسرا چار یا پانچ روات ہیں جو زہر کی تائید کر رہے ہیں اس سند میں ان عبد الرحمان بن اسود ان ابی صاحب الرحمان بن اسود ان ابی ان بن مسعود وہ یہی سند آتا ہے زکریہ یہی لاتا ہے خود ابو اسحاق کا بیٹا یہی لاتا ہے غالباً ابراہیم ان کا نام اور دو اور راوی ہیں چار یا پانچ راوی ہیں جو زہیر کی تصدیق کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ حافظ بن حجر ہو گئے بعد کے جتنے محدثین ہیں سب کے سب وہ امام دار پتنی اور امام ترم جی کے علل کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں موقف امام بخاری کا صحیح ہے جو وہ دے گئے وہ درست ہے کہ کی روایت راجے ہے اس اٹھانے میں وہ اسرائیل کی روایت راجے نہیں ہے سند اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگا ہے کہ اس سے سند ضعیف نہیں بنتی یہ ایک فنی باتیں ہیں کسی سند کے حوالے سے فنی باتوں کی تنقید ہے بعض لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں کہ امام دار کتنی نے امام بخاری پہ ایک سو دس حدیث پہ اعتراض کیا ہے تو اس کا مقصد ہے امام دار کتنی کے نظر میں صحیح بخاری مکمل صحیح نہیں ہے یہ بات غلط ہے امام دار کتنی کے جتنے اعتراضات ہیں ان سب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے فن کے ساتھ ہے فن حدیث میں اعلیٰ ترین معیارات میں وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ بہتر ہے لیکن بعد میں جو تحقیقات مزید کی گئی ہیں ثابت یہ ہوا ہے کہ دار کدنی جی آپ کا موقع درست نہیں موقع پھر امام بخاری کا درست ہے ان کی نظر اتم ہے ان کا فہم اور ان کا جو معلومات کا ذخیرہ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے ترجیح پھر بھی امام بخاری کی روایات کو دی گئی ہے اور عام محدثین یہ بعد والے سب اس کا یہی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ معروضات ہیں سند کے حوالے سے اس سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو امام بخاری نے اس عظیم کتاب میں پیش کیا ہے وہ بالکل درست ہے سوائے چند الفاظ کے جو شاز ہیں جو امام بخاری انہیں بھی اپنے سنی سے نمایاں کر گئے ہیں بات میری سمجھیں سنی سے اپنے طرز بیان سے واضح کر گئے ہیں کہ اس میں ایک لفظ شاز ہے خود غور کر لو مثلاً دجال کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں چار یا پانچ جگہ ہے ایک روایت ہے سالم ان عبداللہ بن عمر اور ایک ہے نافع ان عبداللہ بن عمر سالم بن عبداللہ بن عمر سے جتنے روات بیان کرتے ہیں ان کی روایت کا خلاصہ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مسیح ابن مریم کو وہ فلاں فلاں شکل کے تھے اور کابت اللہ کا طباف کر رہے تھے اور میں نے دجال کو دیکھا اس کی شکل فلاں فلاں تھی آگے یہ نہیں ہے کہ وہ کعبے کا طباف کر رہی تھی یہ لفظ نہیں ہے بس مطلق ہے میں نے اس کو دیکھا اس کی فلاں فلاں شکل تھی آنکھ کانی تھی اس کی بھدی شکل تھی اور گندے انداز کا اس کا حلیہ تھا یہ آپ نے اظہار کیا یہ سالم کی روایت آنے بن عمر حضرت نافع کی روایت آنے بن عمر نافع سے امام مالک کی روایت میں بھی یہی کچھ ہے امام بخاری کئی مقامات پہ یہ روایت لائے ہیں اور عبید اللہ ان نافع اس کی روایت میں بھی اسی طرح ہے یتوف کعبہ بالکاب دجال کے حوالے سے نہیں ہے البتہ موسا بن اقبا کراوی ہے وہ حضرت نافع سے بیان کرتا ہے اس میں روایت کے لفظ یہ آ گئے ہیں کہ مسیح ابن مریم طواف کعبہ کا کر رہا تھا میں نے دیکھا اور مسیح دجال جو ہے اس کی فلاں فلاں فلاں شکل تھی وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا تو بل کعبہ یہ صرف لفظ آیا کہاں موسا بن اقبا ناف ان ابن عمر کی روایت میں سالم ان ابن عمر میں نہیں ہے سے امام مالک ان ابن عمر میں نہیں ہے عبید اللہ ان ابن عمر کی روایت میں نہیں ہے اکیلا موسا بن اقبا یہ لفظ بڑھا رہا ہے اب وہ اوسقین ہے یہ سیکا ہے مصعب العبا اس کے لفظ ایک زید ہے امام بخاری نے اظہار نہیں کیا لیکن ان کا سنی بتا رہا ہے کہ اس لفظ کو قبول نہیں کر رہے وہ ورنہ اس کی تائید میں کوئی اور محدث اور راوی ضرور پیش کرتے مصب العقما اکیلا ہے آپ تہذیب تہذیب اٹھا کے دیکھیں اسی بحث کے لیے میں نے پھر تہذیب تہذیب کو پلٹا اسے دیکھا وہ لکھتے ہیں کہ جہاں امام مالک کی مخالفت موسا بن اقبا کرے نا وہاں حق پہ امام مالک ہوتا ہے موسا بن اقبا کی بات قبول نہ کرنا یہ تہذیب و تہذیب میں لکھا حافظ بن حجر نے کہ جہاں موسا بن اقبا اور امام مالک روایت میں اختلاف کر رہے ہیں وہاں درست روایت کس کی ہوگی امام مالک کی ہوگی نہ کہ موسا بن اقبا کی تو یہ شاز لفظ آ گیا صحیح بخاری میں چونکہ عمومی طور پہ بات درست تھی اس سے سلال لے رہے ہیں امام مالک مسیح کے حوالے سے مسیح بن مریم کے حوالے سے ان کا نزول ہوگا اور دجال کی ایک کیفیت کے بارے میں اس میں تائید موجود ہے اس حوالے سے لے آئے ہیں ایک لفظ شاز ہے اس کا سنی سے پتا چل گیا کہ شاز ہے اس کو مانو شاز ہے بالکل اسی طرح امام مالک ایک اور سنی اور محدثین کا بالعموم یہ طریقہ کار تھا کہ بعض اوقات حدیث بیان کرتے کرتے اپنا ایک جملہ بیچ میں بول جاتے تھے وہ شاگرد سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ اپنی تشریح کر رہے ہیں استاد حدیث کا لفظ نہیں ہے ان پہ اعتماد کی بنیاد پہ ایسا ہوتا تھا تو ایک لفظ ایک موقع پہ زہری نے بول دیا ہے وہ صحیح بخاری میں آ گیا ہے اس کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے نا تو پہاڑ پہ چڑھ جاتے اتنے پریشان ہوتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں اور پھر جبریل سامنے آتے کہتے آپ سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں پھر آپ کا دل سکون کر جاتا اور آپ نیچے اتر آتے تو اس میں ایک منکر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے حوصلہ کیوں ہو جاتے تھے عام انسان بھی نہیں ہوتے پریشانی حد سے جتنی بھی بڑھ جائے پھر بھی دل تو رسول اللہ کا تھا نا اگرچہ نے توجیات کی ہیں کہ ابلیل من والا یہ تھا وہ تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ زوری کا کون ہے ایک مقام پہ سرحد موجود ہے کالا زوری دوسرے مقامات پہ نہیں ہے کال زوری کا ہے زوری اپنے ضلع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی سند نہیں دیتا وہ پتہ نہیں سند کیسی ہے چونکہ روایت کے بہاؤ میں روایت آ گئی ہے لفظ آ گیا ہے شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ زوری کا اپنا مقول ہے اس لیے ہم اس کو شاد سمجھیں گے ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے سیدھی بات ہے بات صاف ہو جائے گی تیسری ایک لفظ اور بیان کر کے اس حوالے کو ختم کرتے ہیں کس تو شریک قاضی کی روایت میں میراج کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں پھر میں بیدار ہو گیا اس کا مقصد ہے یہ سارا کچھ جو تھا خواب تھا اور بعض نیچری ذہن کے لوگ اسی سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے زمین پہ تھے خواب دیکھی تھی آپ نے اس خواب میں دیکھا تھا کہ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں اور یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا جاگتے میں نہیں تھا بیداری میں نہیں تھا بعض لوگ اسی لفظ سے استعمال کرتے ہیں غلط استعمال ہے جتنے روات ہیں شریک قاضی کے علاوہ کوئی بھی یہ لفظ نہیں لگتا یہ اکیلا ہے اور چند اور لفظ بھی بیان کرنے میں اکیلا ہے تمام محدثین کہتے ہیں یہ الفاظ درست نہیں ہیں شاز ہیں وہ اکیلا ہیں روایت کے بیان کرنے میں صرف رد الجہمیہ میں کلم اللہ اور موسا کے لفظ کی تصدیق کے لیے امام بخاری اس روایت کو لے آئے ہیں ورنہ باقی شاز الفاظ وہ شاز ہی ہیں روایت میں قابل اعتبار نہیں حافظ ابن حجر رحم اللہ نے البتہ ایک اور توجہ بھی کر دی ہے وہ کہتے اس طے کا معنی یہ نہیں ہے پوری امت مسلمہ کا پورے اہل سنت آل الحدیث کا نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے میں ہوا بیداری میں ہوا جسم اتر کے ساتھ ہوا یہ زمینی جسم ہی ساتوں آسمانوں پہ گیا سدرت المنتہا پہ گیا سما زہارت المستمن تک گیا حدیث میں آ گیا ہمیں تسلیم ہے جسم زمینی کے ساتھ گئے تھے بیداری میں گئے تھے نیند نہیں تھی لیکن کا کیوں ہے حافظ بن حضر کہتے ہیں کہ برزخ آپ کے سامنے کھل گئی تھی آپ جسم سمیت برزخ میں چلے گئے تھے وہ برزخی کیفیات تھی جب آپ بیت المقدس میں آئے انبیاء برزخی میں تھے بیت المقدس میں امامت کرائی تو وہ سارے برزخ کے حوال تھے دنیا کا کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا کوئی بھی نہ نظر تھا نہ نبی پاک نظر تھے نہ کوئی اور یہ برزخی کیفیت تھی اور اس برزخی کیفیت سے پھر دنیا میں جب آئے اس کی تعبیر کے لفظ سے ہو گئی ہے یہ بیداری یہ نیند والی بیداری نہیں بلکہ عالم برزخ سے نکل کے عالم دنیا میں آنے کی کیفیت کا اظہار سبستوں سے ہو گیا ہے یہ حافظ میں نظر کی توجہ ہے ورنہ بعض علماء نے اس کو شاد بھی کہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ چند الفاظ سے ہٹ کے جو امام بخاری نے اپنے سنی کے ذریعے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے باقی مکمل صحیح بخاری اس میں جو الفاظ مبارکہ منصوب ہے امام علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ صحیح ہے اور آپ کے ہی فرمودا ہے اسی طرح یہ باب جو آپ کے سامنے ہے اب چند منٹ اس پہ بھی لگا دیتے ہیں اس باب میں امام بخاری تصحیح کر رہے ہیں مبتدین کے بعض نظریات کی موتزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی ترازو نہیں لگے گی اس ترازو سے جو قرآن میں اور حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے عدل قائم کرنا ہے لازمی مانا ہے انصاف قائم کیا جائے گا مطلب یہ ہے یہ کوئی ترازو پلڑے والی ترازو نہیں ہوگی لیکن ہم کہتے ہیں نہیں غلط ہے ترازو ہے میزان کا لفظ بولا گیا ہے امام بخاری کا موقع بھی یہی ہے اور اعمال تو گے وہ کہتے ہیں عمل تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پلڑے میں کیسے ڈالو گے اب کسی کی نماز اس کے جسم سے نکال کے پلڑے میں ڈالو گے تولنے کے لیے یا اس کے تلاوت قرآن کو کسی پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کے لیے جواب ہمارا یہ ہے کہ تم آخرت کے پلڑوں کو دنیا کے پلڑوں پہ کیاس نہ کرو آخرت کی ترازو کو دنیا کی ترازو پہ کیاس نہ کرو اس آخرت کی ترازو میں عمل بھی تلیں گے اور جسے جنہیں تم جوہر کہتے ہو آراز کہتے ہو یہ سارے تو وہ اور ترازو بھی ایسی ہے چند لمحات میں پوری کائنات کے عمل کو تول دے گی اسی لیے تو موازین کا جمع کا لفظ آیا یعنی ایک میزان اپنی ذات میں موازین ہے بہت سے افراد کی میزان ہوگی بہت سے اعمال کی میزان ہوگی اس لیے موازین کا آ گیا جمع القسط انصاف قائم کرنے کے لیے تو اگر میزان کا معنی ہی عدل تھا تو القسہ لانے کی کیا ضرورت تھی لے یوم الحساب غرض بتا دی گی علت بتا دی گی کہ قیامت کے دن حساب ہوگا تمہارا میزان لگے گی باقاعدہ اس میزان سے حقیقی میزان مراد ہے اور اعمال تلیں گے اور اخبار تلیں گے تو اس میں اشارہ تو یہ بھی فرما گئے کہ میں نے جو پچھلے ابواب میں نظریہ پیش کیا ہے کہ تلفظ بالقرآن یا کراتی بالقرآن یہ میرا لفظ ہے میرا فیل ہے اور انسان کے فعل مخلوق ہے تو ہمارا پڑھنا مخلوق ہے جو اس میں پڑھا گیا جو اللہ کی صفت ہے وہ غیر مخلوق ہے یہ نظریہ ہے افراد تفرید نہ کرو معتزلہ بھٹک گئے کہ اللہ کے کلام کو حادث کہہ دیا اور تم بھٹک رہے ہو کہ اپنے کلام کو تم قدیم کہہ رہے یہ تو افراد تفرید کا شکار ہونا ہے تم بھی غلط کر رہے ہو وہ بھی غلط صحیح اعتدال درمیانی راستے اختیار کرو جو اللہ کی صفت ہے قرآن وہ غیر مخلوق ہے وہ قدیم ہے اس کی صفت جو ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا پڑھنا ہمارا یہ دیکھنا ہمارے یہ کاغذ ہماری یہ سیاہی یہ مخلوق ہے یہ حادث ہے اس کو ہم قدیم نہیں کہہ سکتے البتہ اس میں جو محفوظ ہے جو مقروع ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ قول ہوم کے لفظ اسی طرح اشارہ ہے یہ تو قرآن سے استمباد اور حدیث سے استمباد ہے یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے کل متانے دو جملے رحمان کو حبیب ہیں زبان پہ آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہے یہاں ثقیلا تانفیل میزان سے استدلال لے کہ میزان بھی ثابت ہو گئی اور انسان کے قول اور عمل کے ترازو کی بات بھی آ گئی تلنے کی بات بھی آ گئی ثقیلا تانفیل میزان یہی حدیث امام بخاری استاد کتیسا بھی کتبہ سے بھی لائے اور استاد زہر سے بھی لائے ایک حدیث دعوات میں ہے باب فضل تسبیح میں اور دوسری ہے اس میں العمان و نظور میں وہاں مقاصد امام بخاری کے دوسرے تھے وقت خاصا گزر گیا میں مزید اس طرف نہیں جانا چاہتا یہاں یعنی دعوات میں فضل التسبیح کے حوالے سے ایمان و نظور میں قسم اور نظر کے حوالے سے اور یہاں میزان میں سخل کے حوالے سے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اور یہ حدیث مثال ہے فرد مطلق کی ایک امام نے کہا ہے کہ امام بخاری کی ہر روایت اس کے ہر طبقے میں دو راوی ہیں لیکن یہ ان کا فرمان درست نہیں تلاش سے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث اور آخری حدیث دونوں فرد مطلق ہیں پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب سے منقول ہے کسی اور صحابی سے نہیں ان یا والی اور یہ حدیث سیدنا ابو حرارہ سے منقول ہے کسی اور صحابی سے نہیں ان الفاظ میں اگرچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مختصر لفظ آ گیا الکلام اللہ سبحان اللہ و ہم سبحان اللہ عظیم اس میں نہیں اور احب الکلام اللہ کے لفظ ہیں یہ حبیب عطان الرحمان کا معنی تو آ گیا لیکن خفی السان سکیلا تنفیز میزان یہ لفظ بھی نہیں ہے تو ان الفاظ میں ان معانی میں صرف سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں ابو حرارہ کون ہے اس حوالے سے ان کا نام عبد الرحمان ہے اور میں بخاری کے پڑھنے والوں سے اپیل کروں گا کہ پوری صحیح بخاری میں جہاں بھی کسی صحابی کا نام کنیت سے آیا ہے اس کا نام معلوم کرو نام کیا ہے میں نے ایک موقع پہ ایک طالب علم سے عرض کی کہ ابو بکر صدیق کا نام مجھے علی صاحبہ میں ڈھونڈ کے جلدی پیش کر وہ بشارے نے دس پندرہ منٹ لگا دیا اس کو ابو بکر صدیق نہ ملا میں نے کہا یار اتنا عظیم صحابی ہے تو علی صحابہ کتاب میں ابو بکر صدیق کو نہیں ڈھونڈ سکا حیرت ہے وہ کہنے کہا سا جی مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہیں بھی جہاں جہاں میں نے تلاش کیا ہے کہیں بھی نہیں ملتا میں نے کہا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے بتا کہنے کا نہیں میں نے کہا ان کے والد صاحب کا نام کہنے کا نہیں ابو بکر صدیق ہے ان کا نام میں نے کہا نہیں بیٹے اس کا ان کا نام ہے عبداللہ بن عثمان اب عبداللہ بن عثمان میں تلاش کر دو منٹ میں مل گیا نام عبداللہ بن عثمان میں تو اس امام ترمزی کی عادت ہے ویسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام ترمزی پوری کتاب میں جہاں بھی کسی صحابی کی کنیت آتی ہے نام بتاتے ہیں ان کی خاصیت ہے جہاں کسی راوی کی کنیت آتی ہے بتاتے ہیں کوئی راوی لقب سے آتا بتاتی ہے اس لیے میں حدیث کی کتابیں بالخصوص بخاری شریف پڑھنے والوں سے یہ عرض کروں گا ویسے آپ لوگ کرتے رہے ہو میں نے پہلے بھی کہا ہے علی ن والی والا والی بات میں تو صرف ثواب کمانے کے لیے آپ سے بات کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کو سب معلوم ہے یہ باتیں اساتذہ بتا چکے ہیں تو آپ اہم ترین جو ربات ہیں آمش ہے مثلا اسی طرح امام اوزائی ہے اسی طرح ابو ذرا ہے اسی طرح آرج ہیں ابن جریج ہیں ان کے نام ہمیں معلوم ہیں بڑے بڑے اکابرین جو محدثین ہیں جو سند میں آتے ہیں ان کے ہمیں نام آنے چاہیے جو القاب سے آئے ہیں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے جو کنا سے آئے ہیں ان کے نام معلوم ہونے چاہیے بالخصوص صحابہ کے نام کے حوالے سے تو یہ پھر ہماری قسمت کم ہوگی کہ ہم ان کے نام نہ جانیں ابو شری ابو سعید خدری ابو غفاری اب ایک شخص مکمل علم حاصل کر گیا اس سے پوچھا جائے ابو غفاری کا نام کیا ہے وہ بہت سو کو تو آ جائے گا بہت سو کو نہیں بھی آئے گا تو اسے سوچنا چاہیے مجھے کیوں نہیں آ رہا ابو غفاری جگہ جگہ تھا نا ابھی زر غفاری ان کا نام آنا چاہیے ایک موقع پہ میں نے میری عادت ہے میں لڑکوں سے پوچھتا رہتا ہوں بھی ابو ذر غفار نام کیا ان کا ایک دفعہ بتاتے ہیں دوسری دفعہ پھر بھول جاتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے پھر تیسری دفعہ بھول جاتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے ایک دن میں تنگ آ گیا میں نے کہا یار میں بار بار بتا رہا ہوں ابو ذر کا نام تم یاد کیوں نہیں کرتے چلو میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں اس شعر کے حوالے سے بھی یاد رکھو گے کہنے کے حاضر ہاں، میں نے کہا ایزا تو حاصل جب لڑائی ہوتی ہے مجھے بلا لیتے ہیں اور جب چوری ہوتی ہے تو جندوب کو بلا لیتے ہیں ابو ذر کا نام ہے جندب یہ شعر یاد کر رہا ہوں ایزا جہاز تکون کریا تو یو حاصل جندب تو اس طریقے سے صحاب کرام کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے معلوم ہونے چاہیے تقریباً تیس کے قریب قریب صحابہ کرام کو کونا سے امام بخاری لائے ہیں اپنی کتاب میں تیس سے بھی زید ہے بلکہ کے تو ان کے نام اسامی مبارکہ ہمیں یاد ہونے چاہیے معلوم ہونے چاہیے بالخصوص طالبین صحیح بخاری کو تاکہ ہم اسما الرجال میں تلاش سے آسانی سے تلاش کر سکیں تو اس حوالے سے میں پھر منتظمین سے بھی عرض کروں گا اور جن مدارس میں یہ انتظام نہیں ہے کہ اپنی لائبریریاں طلباء کے سامنے کھلی رکھیں دو چار کتابیں اگر چوری ہو بھی جائیں سال میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لاکھوں روپیہ اگر ہم ویسے خرچ کرتے ہیں ایک آدھ کتاب اگر وہ ناجائز طریقے سے لے بھی جائیں گے تو پھر اور لے لینا تو بہرحال جن کا فائدہ ہوگا وہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا ویسے اللہ کی توفیق سے ہمارے طالب علم جو تربیت یافتہ ہیں وہ چوری نہیں کرتے کتابوں کی الحمد وہ احساس کرتے ہیں ہم الزام نہیں لگاتے میں ویسے ہی نے تباہ کے طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی ایک دو لے بھی گیا تو اس میں کوئی خسارے کا سودا نہیں جن دس پندرہ بیس نے فائدہ حاصل کیا وہ زیادہ فائدہ ہے تو اسماء الرجال کے حوالے سے طریقہ بھی بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ راوی تلاش کیا جاتا ہے اساتذہ کے حوالے سے شاگردوں کے حوالے سے گناہ کے کنیت آ گئی ہے تو کنیتوں میں نام کیسے تلاش کریں وغیرہ وغیرہ یا اساتذہ علی قدر یہ بتاتے ہیں ان باتوں کو آپ ساتھی یاد کرو اور میں ذہن میں رکھو اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور عام بھائیوں سے ساتھیوں سے مرض کروں گا کہ امام بخاری رحم اللہ جو آخری حدیث میں لائے ہیں ذکر اس سے کثرت سے ذکر کریں اس سے اللہ کی محبت میں ہمیں ملے گی ہمارا میزان قیامت وہ بھی بھاری ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا سبحان اللہ سارے کہہ دے ایک دفعہ سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ العظیم آخری بات اللہ کا لفظ سبحان اللہ میں ایسا ہے کہ اس کا جو لفظ بھی ہٹاؤ اللہ کا نام پھر بھی رہتا ہے یہ بیان کیا ہے التنقید شرح حدیث و تسبیح والے محدث ابن ناظر الدین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے لفظ میں جس لفظ کو ہٹاؤ گے اللہ پھر بھی رہتا ہے اللہ میں حمزہ ہٹاؤ کیا باقی بچا للہ تو للہ میں اللہ موجود ہے پھر لام ہٹا دو پھر بچ گیا لاہن پھر معبود کے معنی میں وہی ہے اور لام کو ہٹا دو پھر بچ گیا ہو اب دو رسول ہو واخر دعوایا ان رب العالمین